پہلا سفید بال ہری شنکر پرسائی آج پہلا سفید بال دکھا کان کے پاس کالے بالوں کے بیچ سے جھانکتے اس پتلے رجت تار نے سہسا من جھک دیا ایسا لگا جیسے بسنت میں ونشری دیکھتا گھوم رہا ہوں کہ سہسا کسی جھاڑی سے شیر نکل پڑے یا پرانے زمانے میں کسی مضبوط مانے جانے والے قلعے کی دیوار پر رات کو بے فکر گھومتے گبریلے قلعے دار کو باہر سے چڑھتے ہوئے شترو کے سپاہی کی کلگی دکھ جائے یا کسی پارک کے کنج میں اپنی رادھا کو ہردے سے لگائے پریمی کو ایکا ایک رادھا کا باپ آتا دکھ جائے قالین پر چلتے ہوئے کانٹا چبھنے کا درد بڑا ہوتا ہے میں ابھی تک قالین پر چل رہا تھا روز نرسیسس جیسی آتمرتی سے آئینہ دیکھتا گھنگرالے کالے کیشوں کو دیکھ کر سہلا کر سنوار کر پرسن ہوتا تھا عمر کو ٹھیلتا جاتا تھا اور واردھک کو انگوٹھا دکھاتا تھا پر آج آج کان میں یہ سفید بال پھسا اٹھا بھائی میرے ایک بات کانفیڈنس سے کہوں اب اپنی دکان سمیٹنا شروع کر دو بس تبھی سے دکھی ہوں سمجھائیں گے جو اوشیم بھاوی ہے اس کے ہونے کا کیا دکھ جی ہاں موت بھی تو اوشیم بھاوی ہے تو کیا زندگی بھر مرگٹ میں اپنی چتا رچتے رہیں اور جیان سے کہیں ہر دکھ جیتا گیا ہے وہ کیا کم جانی تھے جو مرنا سن لکشمن کا سر گود میں لے کر ولاپ کر رہے تھے میرے سب پرسارت تھا کو استھت پرگ درشن ارجن کو سمجھانے والے کی آنکھیں ادھو سے گوکل کی ویتھا کتھا سن کر ڈب ڈبا آئی تھیں

ویسے تو یہ بڑا دیالو ہے وکرتی کو سدھار کر چہرہ سڈول بنا کر بتاتا رہا ہے آج ایک ایک ایسے کیسے کرور ہو گیا کیا ایک بال کو چھپا نہیں سکتا تھا یہ اسے دکھائے بنا کیا اس کی ایمانداری پر بڑا کلنک لگ جاتا اردو کویوں نے ایسے سنویدنشیل آئینوں کا ذکر کیا ہے جو معشوق کے چہرے میں اپنی ہی تصویر دیکھنے لگتے ہیں جو اس مکھ کے سامنے آتے ہی گش کھا کر گر پڑتے ہیں جو اسے پوری طرح سے پرتبمبت نہ کر سکنے کے کارن چٹک جاتے ہیں سوندر کا سامنا کرنا کوئی کھیل ہے کیا موسا بے ہوش ہو گیا تھا ایسے بھلے آئینے ہوتے ہیں اردو کویوں کے اور ایک یہ ہندی لیکھک کا آئینہ ہے مگر آئینے کا بھی کیا دوش بال تو اپنا سفید ہوا ہے سر پر دھارن کیا شریر کا رس پلا کر پالا ہزاروں شیشیاں تیل کی انڈیل دی اور یہ دھوکھا دے گئے سنیاسی شاید اسی لیے ان سے چھٹی پا لیتا ہے کہ اس ویراگی کا ساہس بھی ان کے سامنے لڑکھڑا جاتا ہے آج آتم وشواس اٹھا جاتا ہے ساہس چھوٹ رہا ہے قلعے میں آج پہلی سرنگ لگی ہے دشمن کو آتے اب کیا دیر لگے گی کیا کروں اسے اکھاڑ پھینکوں لیکن سنا ہے کہ یدی ایک سفید بال کو اکھاڑ دو تو وہاں ایک گچھا سفید ہو جاتا ہے راون جیسا وردانی ہوتا ہے کمبخت میرے چاچا نے ایک نوکر سفید بال اکھاڑنے کے لیے ہی رکھا تھا پر تھوڑے ہی سمے میں ان کے سر پر کانس پھول اٹھا تھا ایک تیل بڑا من راکھن ہو گیا تھا کہتے ہیں اس سے بال کالے ہو جاتے تھے میں نام نہیں لکھتا ویرت پرچار ہوگا کیا میں وہ تیل لگاؤں پر اس سے بھی شترو مرے گا نہیں اس کی وردی بدل جائے گی کچھ لوگ خزاب لگاتے ہیں وہ بڑے دنی ہوتے ہیں بڑھاپے سے ہار مان کر یوون کا ڈھونگ رچتے ہیں میرے ایک پریچت خزاب لگاتے تھے شنیوار کو وہ بوڑھے لگتے اور سوموار کو جوان اتوار ان کے رنگنے کا دن تھا نہ جانے وہ ڈھلتی عمر میں کالے بال کسے دکھاتے تھے شاید تیسرے وواہ کی پتنی کو پر وہ انہیں کالے بال رنگتے دیکھتی تو ہوگی ہی اور کیا است کو کیول کالے بال دکھانے سے یوون کا برم اتپن کیا جا سکتا ہے نہیں یہ سب نہیں ہوگا مجھ سے شتر کو سر پر بٹھائے رکھنا پڑے گا جانتا ہوں یہ دھیرے دھیرے سب وفادار بالوں کو اپنی اور ملا لے گا یاد آتی ہے میرے سمان دھرماں کبھی کیشو داس کی جسے چندر ودن مرگلوچنی نے بابا کہہ دیا تو وہ بالوں پر برس پڑا تھا ہے میرے پوروج دکھی رسک کبھی تیرے من کی اینٹھن میں اب بخوبی سمجھ سکتا ہوں میں چلا آ رہا ہوں تیرے پیچھے مجھے بابا تو نہیں پر دادا کہنے لگی ہے بس تھوڑا ہی فاصلہ ہے من بہت وچلت ہے آتم رتی کے اتریک کا پھل نرسیسس نے بھوگا تھا مجھے بھی بھوگنا پڑے گا مجھے ایک انیہ کارن سے ڈر ہے میں نے دیکھا ہے سفید بال آتے ہی آدمی حساب لگانے لگتا ہے کہ اب تک اس نے کیا پایا کیا کھویا آگے کیا کرنا ہے اور بھوشیہ کے لیے کیا سنچے کیا حساب لگانا اچھا نہیں ہوتا اس سے زندگی میں ونک ورتی آتی ہے اور جس دشا سے کچھ ملتا ہے آدمی اس دشا میں سجدہ کرتا ہے بڑے بڑے ہیرو دھاراشائی ہو جاتے ہیں بڑی بڑی دیو پرتمائیں کھنڈت ہوتی ہیں راجنیتی ساہتیہ جن سیوا کے کھیتر کی کتنی مہیما منڈت مورتیاں ان آنکھوں نے ٹوٹتے دیکھی ہیں کتنی آستھائیں بھنگ ہوتے دیکھی ہیں بڑی خطرناک عمر ہے یہ بڑے سمجھوتے ہوتے ہیں سفید بالوں کے موسم میں یہ سلح کا جھنڈا سر پہ لہرانے لگا ہے یہ گھوشنا کر رہا ہے اب تک کے شتروؤں میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں آؤ سندھی کر لیں تو کیا سندھی ہوگی ان سے جن سے سنگھرش ہوتا رہا سمجھوتا ہوگا اس سے جسے غلط مانتا رہا پر آج ایک دم یہ نرنائک پرشن میرے سامنے کیوں کھڑا ہو گیا بال کی جڑ تو بہت گہری نہیں ہوتی ہردے سے تو اگتا نہیں یہ یہ سطحی ہے بے مانی ہے یوون صرف کالے بالوں کا نام تو نہیں یوون نوین بھاو نوین وچار گرہن کرنے کی تتپرتا کا نام ہے یوون ساہس اتساہ نربھیتا اور خطرے بھری زندگی کا نام ہے یوون لیک سے بچ نکلنے کی اچھا کا نام ہے اور سب سے اوپر ہچک بے وقوفی کرنے کا نام یوون ہے میں برابر بے وقوفی کرتا جاتا ہوں یہ سفید جھنڈا پرونچنا ہے حساب کرنے کی کوئی جلدی نہیں سفید بال سے کیا ہوتا ہے یہ سب میں کسی دوسرے سے نہیں کہہ رہا ہوں اپنے آپ ہی کو سمجھا رہا ہوں سنگھرش ہے یہ دوسروں کو برمت کرنا اور من کو سمجھانا دوسروں سے بھائی نہیں سفید بالوں سے کسی اور کا کیا بگڑے گا پر من تو اپنا ہے اسے تو سمجھانا ہی پڑے گا کہ بھائی تو پریشان مت ہو ابھی ایسا کیا ہو گیا ہے یہ تو پہلا ہی ہے اور پھر اگر تو ڈھیلا نہیں ہوتا تو کیا بگڑنے والا ہے پہلے سفید بال کا دکھنا ایک پرو ہے دشرت کو کان کے پاس سفید بال دکھے تو انہوں نے رام کو راج گدی دینے کا سنکلپ کیا ان کے چار پتر تھے انہیں دینے کا سبھیتا تھا میں کسے سونپوں کوئی کندھا میرے سامنے ہے نہیں جس پر یہ گورو میں بھار رکھ دوں کس پتر کو سونپوں میرے ایک متر کے تین پتر ہیں سویرے یہ میرا دشرتھ اپنے کماروں کو چلو چلو پانی ملا دودھ بانٹتا ہے انہیں کندھے ہی نہیں ہیں بھار کہاں رکھیں گے بڑے آدمیوں کے دو طرح کے پتر ہوتے ہیں وہ جو واست میں ہیں پر کہلاتے نہیں ہیں اور وہ جو کہلاتے تو ہیں پر ہیں نہیں جو کہلاتے ہیں وہ دھن سمپتی کے مالک بن جاتے ہیں اور جو واستو میں ہیں وہ کہیں پنکھا سینچتے ہیں یا برتن مانجتے ہیں ہونے سے کہلانا زیادہ لابھ دایک ہے اپنا کوئی پتر ہے نہیں ہوتا تو مشکل میں پڑ جاتے کیا دیتے راج پاٹ کے دن گئے دھن دولت کے دن ہیں پر پاس ایسا کچھ ہے نہیں جو اٹھا کر دے دیا جائے نہ اترادھیکاری ہے نہ اس کا پراپیہ یہ پرو کیا بنا دیے چلا جائے گا پر ہم کیا دیں مہا کی چھایا میں بڑھے ہم لوگ ہم گریبی اور ابھاؤ میں پلے لوگ کیول جی جی وشا کھا کر جیے ہم لوگ ہماری پیڑھی کے بال تو جنم سے ہی سفید ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہاں بھوشیہ ہے لیکن وہ بھی ہمارا نہیں آنے والوں کا ہے تو اتنا رنک نہیں ہوں وراٹ بھوشیہ تو ہے اور اب اترادھکاری کی سمسیا بھی حل ہو گئی پتر تو پیڑھیوں کے ہوتے ہیں کیول جنم داتا کسی کا پتا نہیں ہوتا وراٹ بھوشیہ کو ایک پتر لے بھی کیسے سکتا ہے اس سے کیا کہ کون کس کا پتر ہوگا کون کس کا پتا کہلائے گا میری پیڑھی کے سمست پتروں میں تمہیں وہ بھوشیہ دیتا ہوں یو وہ ابھی مورت نہیں ہوا ہے پر ہم جٹے ہیں اسے مورت کرنے میں ہم نیو میں دھس رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک بھویہ بھوشیہ رچا جا سکے وہ تمہارے لیے ایک ورتمان بن کر ہی آئے گا ہمارا تو کوئی ورتمان بھی نہیں ہے میں تمہیں بھوشیہ دیتا ہوں اور اس دینے کا ارتھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ اس کے نرماڑ میں اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں لو سفید بال دکھنے کے اس پرو پر تمہارا یہ پراپیہ سنبھالو ہونے دو ہمارے بال سفید ہم کام میں تو لگے ہیں جانتے ہیں کہ کام بند کرنے اور مرنے کا کھڑ ایک ہی ہوتا ہے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے یاتی جیسے سوارتھی ہم نہیں ہیں جو پوت کی جوانی لے کر یووا ہو گیا تھا بال کے ساتھ اس نے منہ بھی کالا کر لیا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے ہم نیو میں دھس رہے ہیں لو ہم تمہیں کلش دیتے ہیں